وید مہی دیوسیہ ساوتیہ پریسیدتیہ اس عالم کے بنانے والے کے لیے تعریف ہے بھونا وشوامیہ وشیاتیہ وہ ایشور سارے جہاں کو بخوبی جانتا ہے ہےت پرجا امام خدا ان سب مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے ایک مرتائی داشوے جو ہے وہ فیاض شخص کو بہت قسم کا کوئی مورت نہیں سوتا پشچانتا سوتا پورانتا سویتو راتتے سویتا گھرات دنیا کا خالق آگے پیچھے اوپر نیچے سب جگہ ہے رگوید مت پردیش یہ سب اطراف اسی کے ہیں وش نت وش و تو ایشور کی نگاہ ہر طرف ہے اس کا رخ ہر طرف ہے ورلست ایشور کے قوانین بدلتے نہیں ایک سدپرا بہدا ودن یگن یمن مات ریشوان بھکیتا ماہو سیام اے خدا ہم تیری ہی بندگی کریں رگوید حق کا راستہ آسان ہے رگوید تو ہمارے نہایت قریب اور محافظ ہے رگوید جو اپنی کمائی اکیلا کھاتا ہے وہ پاپ کھاتا ہے رگوید برف سے ڈھکے پہاڑ جس کی تسبیح بڑائی کرتے ہیں ندیوں کے ساتھ سمندر جس کی تسبیح کرتے ہیں سارے اطراف و جوانب کے بازو کے مثل ہیں اس کے علاوہ ہم کس معبود کی بندگی کے جذبے سے عبادت کریں رگوید ہم تیری ہی بندگی کریں اتھروید ساری کائنات کا ایک ہی مالک سبھی ریا کے سر جھکانے اور پوجا کرنے کے لائق ہے اتھروید بھائی بھائی سے اور بہن بہن سے بغض نہ رکھے ایک دل اور ایک چال والے ہو کر خوشگوار باتیں کریں اتھروید جو بے جان چیزوں کی پوجا کرتے ہیں وہ نہایت اندھیرے دوزخ میں جاتے ہیں یجروید اے ایشور آپ ہمارے پاپوں کو دور کیجیے رگوید ہم کو ہماری فلاح کے لیے راہ راست پر لے چل یجروید وہ انسانوں کا مالک ہے جس کے مثل کوئی نہیں سب لوگوں کا صرف وہی حاکم ہے رگوید جس طرح بری فطرت کے لوگ آپس میں لڑتے ہیں اسی طرح دل کھول کر شراب پینے والے بھی لڑتے جگڑتے ہیں اور ننگوں کی طرح رات بھر بڑبڑاتے ہیں رگوید پرماتما کھاتا نہیں دوسروں کو کھلانے کا نظم کرتا ہے رگوید اس پرمیشور کی کوئی مورت نہیں بن سکتی یجروید تو ہی سب سے قریب ہے رگوید ایشور حقیقت میں بہت بڑا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے وہی دانی ہے اس کا بھلا ہوتا ہے اس کا دشمن دوست بن جاتا ہے رگوید سروگ لوکے عوام بہو مڑا جنت میں اس پاک دل کو بہت سکھ ہوتا ہے اتھروے وہ دنیا میں بغیر سورج کے ہیں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے اس میں وہ جاتے ہیں وہ خودکشی کرتے ہیں یجروید خدا کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زندگی کے تمام ہی شعبوں میں وہ شعبہ معاشرتی ہو یا معاشی یا سیاسی خدا کے احکام کی پیروی کریں اس معاملہ میں ہم خدا کی نافرمانی سے بچیں لیکن اس کے پہلے ضروری ہے کہ خدا کے احکام سے ہم واقف ہوں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس سلسلے میں ہماری پوری رہنمائی کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مستند ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے جس سے ہم زندگی کا کامل نظام ترتیب دے سکیں اور ہماری پوری زندگی خدا کی اطاعت میں بسر ہو